حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول میرے گھر سیاہ رنگ کا لڑکا پیدا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسے ہو گیا اس نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں آپ نے فرمایا تیرے پاس اونٹ ہیں اس نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا ان کا رنگ کیا ہے اس نے کہا سرخ آپ نے فرمایا کیا ان میں کوئی خاکستری اونٹ بھی ہے اس نے کہا جی بہت سے اونٹ خاکستری ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسے ہوا اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں حقیقت تو نہیں جانتا اللہ یہ کہ کسی رگ کی کشش ہو آپ نے فرمایا اس بچے میں بھی کسی رگ کی کشش ہو سکتی ہے اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فیصلہ فرمایا کسی آدمی کو اس بچے کی نفی کی اجازت نہیں جو اس کے بستر پر پیدا ہوا ہو اللہ یہ کہ وہ دعویٰ کرے کہ میں نے اپنی بیوی کو زنا کی حالت میں دیکھا ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو دس